دوسری سند سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے ہر چیز کے متعلق تیری شکایت کی ہے حتیٰ کہ نماز کے متعلق بھی حقیقت کیا ہے انہوں نے کہا میں تو پہلی دو رکتوں کو لمبا کرتا ہوں اور دوسری دو کو مختصر اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا یہ سن کر انہوں نے کہا تیرے بارے میں میرا یہی گمان تھا حدیث نمبر سولہ سو دو مسند احمد